شعبی سے روایت ہے کہا مجھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کر بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو انہوں نے ان کو لکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے قیل و قال مال کا ضیاع اور کثرت سوال صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچاسی